بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أكرم الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ وأستاذ المكرم حضرت مفتساب ذكر علماء كرام مهمان مهمان عزاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In no way whatsoever are we worthy of sitting here and saying a word to anybody in the presence of Hazrat as well as senior ulama kiram, but merely for the purposes of our own rectification and under the command of our Hazrat, do we try and say a few words that benefit the speaker firstly and everybody else. One of those qualities which Allah subhanahu wa ta'ala despises greatly is pride, arrogance, and especially the quality of thinking anything of oneself, the love of name, fame and honor. Allah subhanahu wa ta'ala commands in the verse that we have recited, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ That do not put on a pulled up or a sour face to people, come across to people with a happy face. We know it is a great form of sadaqah to meet another Muslim with a happy, a smiling face. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا And do not walk on this earth arrogantly, because إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah Ta'ala despises every person who has the quality of thinking great of oneself and one who is conceited and arrogant. The word mukhtal originates from the word khayal which means to have a clouded thought in one's mind. So in other words, a person thinks himself as great, whereas in reality this is not so. He puts himself on a high pedestal, but in no way does he deserve that position, and in no way is any reality attached to that. In this regard, our beloved Habib Sayyidina Rasul sallallahu says in the hadith quoted, that picture, a helpless, defenseless flock of sheep. They are put out for the night in the place where they normally spend the night without any shepherd, without any guard, and two very, very hungry, fierce wolves are left with them for the entire night. The owners of those sheep are heedless, they become negligent, they, they forget about the security of the sheep. We can imagine what havoc will be wreaked throughout the entire night. Pandemonium, complete destruction will take place with that entire flock of sheep throughout the night. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi says that the harm that those two very hungry and fierce wolves would cause to that entire flock of sheep there are two things that are no less in harming the deen of a person. One is to have the love of wealth, love of dunya, love of wealth, and the other is to have love of status, honor and dignity. In other words, hubbi mal, hubbi jah. Two absolutely detrimental aspects as far as our deen is concerned. As far as the love of wealth is concerned, in a hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء that every person, male or female, has three companions, three very close associates and colleagues. First one of them says, أنا معك خذ ما شئت ودع ما شئت. I am with you, take what you want, leave behind what you want. وهو مالك. And that is your wealth. The second of these friends and colleagues say to the person, أنا معك فإذا دخلت باب الملك تركتك. I remain with you, but come the critical moment when we come to the door of the king, I will leave you and you go, you go forward on your own. This is your family members, close associates and beloved ones. And the third one, our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam says, this friend, the most sincere of all, says, أنا معك حيث خرجت وحيث دخلت. Wherever you happen to go, I am with you at every step of the way. And this is amaluk, this is your actions that you take with you into the qabr. So the, the love of wealth, many parables, many examples are given by our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam of how harmful, how detrimental it is when the love of that wealth penetrates and enters the heart that attachment becomes of such a level that it is an impediment in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. The second thing that our beloved Nabi sallallahu alayhi wa warns in this hadith very sternly, absolutely detrimental to a person's deen, is the love of fame, name, honor and status, hubbejah. This is very, very detrimental. We find in our akabirin, our mashayikh, Hazrat himself, how they shy away from fame, name and honor. Many a times we have seen in close association how he dislikes it if he is called to the front of a gathering. We find Hazrat Al-Allama Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah ta'ala says so beautifully. He says that I consider every Muslim better than me in every sense of the word and even a non-Muslim possibly. I consider him possibly better than myself. If he dies on Iman, then he would definitely be a better person than me. At present, yes, Alhamdulillah, Iman supersedes everything. But the possibility that he may be guided to Islam before his death, even in that regard, if that happens, then he could be better than me. Recently we had the honor of having some interaction with Al-Allama, Sheikh Muhammad Awama, Damat Barakatuhum, and one outstanding quality in Sheikh, the way that he would shy away from any kind of status or dignity. If we happen to go to a certain jalsa or a program and Sheikh would be praised, when coming home, the very first thing, the very first thing he would say, the moment he would enter into privacy, you know, really showing sincere sadness on his face and saying, I do not know why people say such words. Wallahi, Allah knows that I am the lowest and the worst of people. It causes me, he says, ata'allam. It causes me great harm and hurt if any words of praise are said to me. So we are wary of, of, of these very, very detrimental aspects. Abu Malik al-Ash'ari rahimahullah ta'ala at the time, radiyallahu ta'ala, at the time of his death said, Ya ma'ashar al-Ash'ariyin, O the tribe, the clan of the Ash'ariyin of Yemen, listen very carefully to what I have to say. Those who are present, convey this message to others. Indeed, I have heard Rasulullah sallallahu alayhi wasallam saying, مرة الدنيا مرة حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة that having this love and attachment to dunya would only lead to difficulties in the akhirah, but having a despising, a dislike for this dunya, disassociating from name, fame, status, honor, dignity and wealth, letting it not enter our hearts, obviously for necessity and good purposes, it is highly praiseworthy. But if it enters the heart and becomes the barrier from the obedience of Allah Ta'ala, he says, going through difficulties, sacrificing this dunya will only lead to joy and happiness in the akhirah. So the hadith described once again that there are two things that are no less detrimental than two very hungry, fierce wolves set upon a defenseless flock of sheep, left in there for the entire night, the owners being negligent of any form of security, the harm that they will cause no less is the harm that two things cause to the deen of a person, the love of wealth and the love of status, honor and dignity and fame. May Allah Ta'ala protect us, inshallah. ماشاء اللہ یہ البانیہ کی جماعت آئی ہے اور وہاں سے بہت کم جماعتیں آتی ہیں وہ اردو جانتے ہیں اس لیے کہ تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور رائے میں پڑھنے لگے تو تین چار سال رائے میں پڑھ چکے ہیں اس لیے اردو بقدری ضرورت جانتے ہیں آپ کو وہاں کے مسلمانوں کے حالات سنائیں گے اور تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ والے حضرات سے کتنا کام لیا ہے یہ بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد یہاں بھی تبلیغ کے کام کو بڑھانے اور ترقی دینے کی ضرورت ہے اور وہاں بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں میں دین کا شعور اور دین کا احساس اور دین کی طلب اور تمنا پیدا ہو جائے تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو وہاں کے حالات سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الکیم میرے یعنی دوستوں بزرگ اور بھائیوں تعالیٰ کا شکر میں آپ کے سامنے آج کچھ البینیا کی کارگزاری سنانا کوشش کروں گا انشاءاللہ شاء البینیا ایک چھوٹا ملک ہے یورپ کے بیچ میں ارد گرد تقریباً سب عیسائی ممالک ہے اٹلی ہے یونان ہے گریس اور الحمدللہ ہم اسی فیصد مسلمان ملک ہیں مگر بہت امتحان گزرا ہم بھی جیسے حالات ایسے آتے رہتے الحمد للہ سکسٹی سیون تک البینیا میں الحمد للہ بہت دین مسجد حفاظ علماء لیکن اللہ تعالی ایسے حالات آئے ادھر البینیا میں سکسٹی سیون کے بعد مسجد حکم آیا بند کرنا اور ایک ہمارا ایک بہت بڑا عالم اس کا نام حجی حافظ سبری کوچے وہاں کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ بہت ساری علماء یہ بچ گیا انہوں نے نہیں قتل کیا جمعہ کا ہوتھ دینے کے بعد جب وہ نیچے اترا ان کو ایک امانت دیا وسیع دیا دیکھو بھائی مجھے پکڑنے کے لیے آئے لوگ آپ لوگ تھوڑا صبر کرو اللہ تعالی دوبارہ دین زندہ کریں گے دوبارہ یہ لوگ سب مسجد بند کریں گے اس وہ آخری خطبہ تھا اس نے دیکھا وہ لوگ آیا اس کو بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آیا مسجد بند ہو جائے گا آپ اپنے گھر میں مسجد مت چھوڑو اللہ کا ذکر نہ چھوڑو سلوات شریف آپ مت چھوڑو اللہ کے دین آپ جاری شروع اور اس طرح اس نے امانت دیا لوگوں کو اس دن سے بند ہو گیا سبری کوچی جیل میں داغا پچیس سال بہت بڑا بڑا علماء قتل کیا انہوں نے حفاظ جو, جو عالم بہت بڑا عالم تھا اس کو قتل کیا ان کا خوف تھا کہ تاکہ حکومت نہ چلائے سب جو علم زیادہ نہیں اس کو بیس سال پندرہ سال جیل میں ڈالا لیکن اس کا گھر والے لے لیا پانچ سو کلو میٹر دور بھیجا دو سو کلو میٹر نہ گھر پتا ہے جب جیل سے نکل گیا نہ گھر پتا ہے نہ رشتے دار کہاں ہے سب ان کو منتشر کر دیا تاکہ دوبارہ وہ لوگ جمع نہ ہو جائے ابھی الحمد للہ یہ حجی حفیظ سبری کوچ رحیم اللہ انتقال ہو گیا کہتے ہیں میں ایک دن بہت پریشان تھا جیل کے اندر اتنا اتنا پریشان تھا بچے یاد آیا بیوی بچے سب یاد آیا دوست یاد آیا یاد آیا جماعت یاد آیا ایزان دینے یاد آیا میں بہت پریشان پاگل ہونے کے قریب ہو گیا تھا ایک آواز آیا انت احسن ام Yusuf don't worry don't be پریشان یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گیا تھا اب صبر کرو اس کے بعد میں پریشانی ہو گیا میں نے نماز شروع کیا ادھر چھپ چھپ کے تاکہ یہ لوگ جیل والے نہ دے کے سب دعا مانگنا شروع کیا اور خنزیر کا گوشت بیچتے تھے اس کو کھانے کے لیے سب یہ نہیں کھاتا تھا اور بھوکا بہت زیادہ بھوکا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سفید لائٹ لایا ادھر اور جیسے چنا چنا اس طرح کیا کہتے اس کو وہ لایا میں نے اس کو تین چار دانے کھایا اس کے بعد مجھے بھوک نہیں لگی الحمد میں یہ سب جماعتوں کے سامنے کہتے تھے اور یہ آدمی اتنا نصرت کیا جماعتوں کو البینیا میں اتنا جماعت آیا البینیا میں ایک سال کے لیے چار مہینے کے لیے جس وقت وہ تھا پتہ نہیں اس نے اجتماع بھی کیا جماعت نے اس کو بھائی کو کہا کہ یہ کر گزار ہے ہمارے پاس آ جاؤ پاکستان میں سناؤ اجتماع میں بھی بہت بڑا بیان کیا ہے عربی زبان میں اور یہ ایسا علم ہے جو ایسے کتابیں پڑھتے ہیں جیسے یہاں کی کتابیں مشکات ہدایات جامی سب یہ کتابیں نے بھی پڑھا ایسے ایسا علم تھا اس وقت ایسے یعنی ایسے علمات تھے جیسے آج آپ پڑھتے پڑھاتے الحمد اور صبری کوچی کے بچے یہ دین شروع کیا الحمد للہ بہت ساری جماعت آیا جماعتوں آنے کی وجہ سے عرب جماعت پاکستان جماعت ہندوستان کی جماعت آئے الحمد للہ ہمارے پاس انگلٹیرا سے آتے ہیں انگلینڈ سے آتے ہیں اور پاکستان کی جماعت ایک سال کے لیے ساؤتھ نارتھ سب یعنی جہاں بھی جاتے تھے مسجدیں نہیں سب لیکن کسی گھر میں رہے ایک ہفتہ یا تین دن یا پانچ دن گاؤں والے سب جمع ہو جاتے عورت بھی عورت دیوار کے پیچھے بیان سننے کے لیے وہ لوگ ترجمہ نہیں لیکن سات دس دن بیس دن میں انہوں نے سورج ستارے سمندر یہ سب درخت سب اللہ اللہ اللہ صرف اللہ کا نام سننا ان کو پسند چاہیے ان کو زبان سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن اللہ کا نام سننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب بھی البینیا میں جب بھی اتنا دین مضبوط تھا کہ ہم اسی فیصد مسلمان ہیں وہاں بیس فیصد کرسچن اور آرتھوڈاکس جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہوتا تھا وہ ان کا پپ عیسائی کا پپ کرے ہو جاتا تھا سو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سو دفعہ ان کا ان کا پریف لوگ رمضان کے رمضان کے وقت وہ لوگ ہمارے سامنے کھانا نہیں کھاتے جب مسلمان ان کے گھر جاتے ہیں وہ اپنا برتن استعمال نہیں کرتے نیا برتن کبھی استعمال نہیں ہوا ایسے استعمال کرتے ہیں اتنا محبت ہے مسلمانوں کے لیے جب عیسائی گھوڑا کے ساتھ آ رہے مسلمان پیدل جا رہے وہ گھوڑا کے نیچے اترے گا اس کے ساتھ راستہ شروع کرے اتنا محبت ہے آپس میں اور الحمد ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب اوتمانوں کے وقت یعنی مسلمان کے وقت اوتمان کے فوج عیسائی کے لیے گرجا بھی بنایا اور وہ لوگ نے کہا آپ گرجا بنانا چاہتے ہیں ہمارے لیے گرجا نہ بناؤ ہمارے لیے مسجد بناؤ آپ کے اندر اتنا شوخ ہے آپ کے اندر اتنا محبت ہے الحمد اس طرح ہم پوری ارد گرد سب ہم سے محبت ہے مسلمانوں سے محبت ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کیا ایسا اور جماعت بھی جب جاتے ان کے ساتھ چاہے وہ عیسائی ہے لیکن ان کی بات کاٹتے نہیں سنتے ہیں پوری بات ہم کہتے ہیں ہم جماعت آیا ہے سب وہ نہیں کہتے فوراً میں عیسائی ہوں میں یہ بات نہیں سننا چاہتا ہوں وہ بات سنتا ہے اگر پسند آئے بات وہ مسلمان ہو جاتا ہے اگر وہ اس طرح کہتے ہیں میں کوشش کروں گا مسجد آؤں گا لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا میں اس طرح ہوں میں بہت پسند تبلیغ کا کام وہاں الحمد بہت ہو رہا ہے اور بہت الحمد دین کے نصرت بہت ہو رہا ہے الحمد اس کام کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہم اس لیے ہم آپ کے سامنے میرا ایک مسلمان بھائی جس کا نام حمزہ ہے اس کا نام تھا ایڈمند اس کا والد صاحب تھا عیسائی وہ بھی مسلمان بن گیا الحمد اور میرا نام تھا ابھی نام بنایا نجم الدین بھائی کا نام تھا چیم ابھی اس نے نام رکھ دیا شکری اب سب نوجوان جب بھی تین دن کا وقت تین دن وقت لگاتے ہیں اس کو یعنی کیا نام ہے طلب پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں میرا نام چینج کرو یہ نام نہیں پسند مسلمان نام مجھے رکھو اور عورت مرد سب الحمد اس کام سے بہت یعنی اسلام کی طرف آ رہے الحمد للہ مجھے امید ہے جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ البینیا میں اگر تھوڑا انشاءاللہ تھوڑا محنت ہو جائے گا جماعت آئیں گے ہم کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ جلدی کام اٹھے گا انشاءاللہ ادھر حفیظ حفاظ دوبارہ بن جائیں گے لوگ اور علماء بھی اور الحمد جس وقت اس نے ایک ہزار دو سو مزید شہید کر دیا ابھی الحمد للہ ون سے ابھی تک ایک ہزار تقریباً مزید دوبارہ نئے نئے بن گیا اور اکثر لوگ خود پیسے جمع کرتے تھے جس گاؤں میں جمع کیا ہے سات دن رہے وہ طلب وہ کیا نام ہے وہ راحت وہ چین جو مل گیا اس ہفتہ میں جب جمع چلے گیا وہ لوگ پریشان ہو گئے کہتے یار یہ سکون کہاں ہم ملیں گے ہم پیسے جمع کریں گے ایک مسجد بنائیں گے کسی کو بلائیں گے جمعہ پڑھانے کے لیے یا کچھ ہم کو اس لیے الحمد وہاں کام بہت باقی ہے انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں آپ البینیا کو دعا میں مدد کرو جماعت میں جماعت بھیجنے میں علماء کے بہت ضرورت ادھر ہم کو دین سکھانے حفاظ ادھر اگر جیسے قاری صاحب نے قرآن پڑھا اگر ادھر قرآن سناتے لوگوں کو چاہیے عیسائی مسلمان جو بھی سب قرآن سنیں گے توجہ کے ساتھ میں آپ کو یقین کے ساتھ میں عیسائی کے ساتھ کام کرتا ہوں رہتا ہوں عیسائی لوگوں کے ساتھ کہتے ہم کو قرآن بہت پسند ہے عیسائی جلدی ان شاء اللہ تعالی سب مسلمان ہو جائیں گے وہ پندرہ فیصد جیتنا ہی ہے وہ سب اور مسلمان زیادہ مضبوط ہو جائیں گے ان دعوت کا کام کے برکت سے ان میں انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ استقامت دے دے اور انشاءاللہ دین کا محبت ہمارے دل میں زیادہ ڈال دے ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار ہمارے سب ارد گرد جو ممالک ہے ان کو بھی ہدایت ملے ان شاء اللہ کے لیے بھی دعا کرنا ہے مکدونے کے لیے بھی ان کے کیا نام ہے وہ اپنا ملک نہیں چلا سکتا ہے ویسے ہی چلاتے ہیں ہے مسلمان بجائے وہاں بھی دین الحمد وہ بھی کچھ اس طرح گزرا جیسے ہم جیسے ہم سو فیصد نہیں لیکن وہ بھی بہت تکلیف برداشت کیا بہت اس طرح لیکن الحمد اللہ کے فضل سے آج البینیا میں اذان دے سکتے ہیں نماز راستہ میں پڑھ سکتے ہیں کسی سے اجازت لینا کے بغیر یعنی زمین جیسے مسجد بن گیا جہاں بھی نماز پڑھو جہاں بھی دعوت دے دو سب آسان ہو گیا الحمد سب ساتھی درخواست ہے آپ ہمارے لیے دعا کرو ہم بہت دور آپ سے آپ مدد نہیں کر سکتے آپ علم کے اعتبار سے لیکن دعا کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ ہم کو مدد فرمائیں اور تاکہ ہمارا کام دعوت کا کام اور اسلام دن بدن ان شاء اللہ معاف کرنا میرا اردو زیادہ اچھا نہیں میں نے کوشش کیا جتنا دعا کی درخواست دعا کی درخواست معاف کرنا جزاک اللہ یہ موقع دیا اس کا گزارش سنانے کا عمل نہیں سر جزاک اللہ معاف کرنا میں نے گیا الحمد للہ بیس سال سے کوشش کر رہے تھے کچھ زمین لے لے تاکہ آپ نہ ہو سر زمین بھی لے لے الحمد للہ ایک مرکز زمین مرکز کے زمین ہے مرکز بھی بنانا شروع کیا الحمد للہ لوگ تھوڑا کچھ پیسے جمع کیا تاکہ انشاءاللہ ایک مرکز ہو جائے جب بھی جماعت آ جائے ہم ان کا نصرت کرے وہ لوگ دو تین دن جتنا دن چاہیے ان کا راستہ بنانا سب وہاں رہے تاکہ اس طرح کام تھوڑا ان شاء اللہ اوپر ہمارے لیے دعا کرو کیونکہ شروع پوری بلکان کے لیے یہ مرکز ہے پوری منتنیگرو بوسنیا مکدونیا سب کے لیے ہے کیونکہ البینیا میں تعمیر بنانا اور دین پر چلنا ابھی بہت آسان بن گیا کس ورما کے دونوں میں تھوڑا مشکل ہے اس لیے تعمیر بنانا سب اس طرح تھوڑا رکاوٹ ہے ہمارے ملک میں اس لیے یہ انگلینڈ والے بزرگ لوگ شیخ انہوں نے کہا کہ آپ شروع کرو انشاءاللہ تاکہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے سارے کیا نام ہے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 ساتھ پی ساتھ تھے اور وہاں یہاں کے فارغ فارغ اور فاضل مولانا بھی ساتھ تھے عمری کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کا موقع ملا اور استطاعت اور طاقت کے مطابق کچھ طواف نمازوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی عمرہ اور حج مسلمانوں کے لیے روحانی غذا اور روحانی کھانے پینے کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج جب آدمی مسلسل کرتا ہے تو یہ دونوں فقیری کو ختم کرتے ہیں بظاہر تو یہ کہ جب آدمی عمرے اور حج میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مال کم ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالی فقیری کو مالداری میں تبدیل کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی برکت دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود اور ربا مال کی برکت کو مٹاتا ہے اور صدقات اور صدقہ کرنا مال کو بڑھاتا ہے اب بظاہر تو یہ کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال کم ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گٹتا ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صدقات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتے ہیں اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے مدارس مساجد خانقاہیں اور اس طرح دینی کام اور دوسری ممالک کے یہاں کے تاجر اور بزنس مین اللہ تعالی کی فضل سے چلاتے ہیں یہاں کے مسلمان مالدار چلاتے ہیں لیکن ان کے خرچ کرنے سے ان کا مال کم نہیں ہوتا ان کا مال بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کما یوربی احدکم فلو وہ اللہ تبارک و تعالی صدقات کی وجہ سے مال کو بڑھاتے ہیں اور اس طرح بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے ایک اپنے گھوڑے یا اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہو فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے کا بچہ بڑا ہوتا ہے مالک کو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بڑا ہو گیا مالک اس کو یوں سمجھتا ہے جیسے پہلے تھا اب بھی ویسے ہے لیکن باہر سے مہمان آتا ہے کہتا ہے یہ آپ کے گھوڑے کا بچہ تو بڑا ہو گیا آپ کے گھوڑے کے بچے نے تو ترقی کی ہے اور خود وہ نہیں سمجھتا اسی طرح صدقی کی وجہ سے اللہ تعالی مال کو زیادہ کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اگرچہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح مال بڑھ گیا کس طرح مال میں برکت آ گئی کس طرح مال میں ترقی آ گئی لیکن صدقہ دینا اللہ کے لیے ہو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقی کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں صدقی کی پہلی قسم وہ ہے جس کی ابتدا بھی اچھی ہو جس کا انجام اور عاقبت بھی اچھی ہو جس کا شروع بھی اچھا ہو جس کا اختتام بھی اچھا ہو اس کو کہتے ہیں صدقہ مقبولہ اس کو کہتے ہیں صدقہ مرضیہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر جو صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس کی دو قسمیں ہیں جس کی ابتدا بھی اچھی ہے اس کا آخری آخر بھی اچھا ہو اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہو اور ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی کے لیے ہے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں جو اللہ کے راستے میں ہے وہ پہلا نمبر اعلی درجے کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بے حساب ثواب بھی دیتے ہیں اور بے حساب برکت بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے عمرے میں حج میں علم میں جہاد میں تبلیغ اور دعوت میں اور دینی جماعتوں میں یہ چھ نمبر اس میں جو مال خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حبت انبتت سبع نابلہ فی کل کلب حبہ اس کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی زمین میں ایک دانہ ڈال دے وہ ایک دانے کے سو دانے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسل الدین اللہ جو اللہ کے راستے میں ہے اور اللہ کا راستہ اللہ کے راستے یہی ہے جو میں نے بیان کیے عمر بھی اللہ کا راستہ ہے حج بھی اللہ کا راستہ ہے دعوت کا کام بھی اللہ کا راستہ ہے علم بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور دینی جماعتی بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے دینی جماعتوں کی شاخیں برانچ وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اللہ کا راستہ وہی ہے کہ جس کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور دوسرے نمبر پر جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے ابتغاء مرضات اللہ و تثبیت من انفسم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں و تثبیت من انفسم اور اپنی طرف سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا وہ مِّنْ أَنفُسِهِمْ اپنی طرف سے اس صدقے کو آخرت میں جمع کرنے کا ارادہ ہے تثبیت تاکہ آخرت میں جمع ہو جائے اور ثابت ہو جائے وہ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَتَحْقِيقًا و وہ جگہ کی تحقیق کرتے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کرتے ہیں یہ واقعی جگہ ہے یا نہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں کسی فقیر کو صدقہ دیا کسی طالب علم کو صدقہ دیا کسی اور کو صدقہ دیا للہ کا صدقہ تو ہر ایک کو دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کا صدقہ غنی کو نہیں فقیر کو دے سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسی اونچی زمین ہے اونچی زمین ہے تو اس میں بارش بھی زیادہ ہوتی ہے جیسے جانس کی پوری زمین اونچی ہے بارش بھی زیادہ بارش مفید بھی ہے زمین اونچی ہے تو حرارت اور گرمی بھی نہیں وہ جلانے والی گرمی نہیں ہے کہ جو فصل کو ختم کر دے تباہ کر دے تو وہاں وہ اچھی فصل ہوتی ہے بہت بہترین فصل اور اگر زیادہ بارش نہ ہو تو اس کے لیے تھوڑی بارش اور ہلکی بارش بھی کافی ہے ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دے دیا جائے وہ صدقہ آخرت میں مفید اور مقبول ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اگرچہ تھوڑا سا ہو اور صدقی کی دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس کی ابتدا بھی خراب ہے اس کا انجام بھی خراب ہے عاقبت بھی خراب ہے جب صدقہ دیتا ہے تو اس نیت سے دیتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں صدقہ دیتا ہے تو اس لیے ایزا پہنچاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے اس کو پکڑتا ہے میں نے تو تم کو صدقہ دیا تھا تم میرا کام کیوں نہیں کرتے ہو لوگوں کے سامنے اس پر احسان جتلاتا ہے احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ چیز دی تھی آپ کو یاد ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یہ کام مسلمان کرے یا یہ کام غیر مسلم کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک صاف پتھر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دے اور اس مٹی کی اوپر اس مٹی کے اندر فصل لگا دے اس کے اندر کاشت کرے اس کے اندر اناج ڈال دے اب اس کا کیا ہوگا اگر وہ تھوڑے دنوں کے لیے نکلا بھی جیسے بارش شروع ہو گئی فتح رکھا ہو اس کو صاف کر دیا کچھ بھی نہیں اس بے وقوف کی ابتدا ہی خراب ہے اس لیے کہ پتھر کی اوپر کاشت کرنے کی جگہ نہیں ہے کاشت کرنے کی جگہ زمین ہے اس نے زمین کو چھوڑ دیا پتھر کو اختیار کیا اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ صدقہ ہے جس کی ابتدا اچھی ہے جس کا انجام عاقبت اور آخر خراب ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صدقہ دیا ہے اللہ کے لیے اس نے صدقہ دیا ہے آخرت بنانے کے لیے لیکن آخر میں اس نے جس کو دیا ہے اس کو تکلیف دینا شروع کیا استحسان جتلانا شروع کیا یا ظاہر کرنا شروع کیا لوگوں کے سامنے کہ فلان تو میرے صدقے سے پالا جا رہا ہے تو قرآن کریم نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے اور مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو اس کا باغ ہے من نخیل اعنا بن کھجور بھی ہے اس کے اندر انگور بھی ہے ہر قسم وَلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہے وہ اسا اور یہ بوڑھا ہے وہ لہو ضروریت اور اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد اور چھوٹے بچے ہیں اس نے بہترین فصل لگائی ہے اس بہترین فصل کا انجام اور اس کی عاقبت اور اس کا آخر کیا ہوا فَأَصَابَهُ اِعْسَارٌ فی نار اس کو بگولا آیا جو گم گھومتی ہوئی ہوا ہے جس میں نار اور آگ ہے فحترقت وہ سب کچھ جل گیا جو کچھ بنایا تھا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے اپنی کرتوت سے اس کو بالکل ختم کر دیا تو صدقی کی بات چل رہی تھی کہ عمرے میں حج میں اللہ کے راستے میں جو دین کا راستہ ہے تبلیغ کا راستہ ہے اور اسی طرح جہاں جہاں پر جہاد ہوتا ہے جہاد میں اس میں جو مال خرچ کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے اور جو مال فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ نمبر اول ہے پہلا نمبر ہے اس کا مدارس پر خرچ کرنا مساجد پر خرچ کرنا یہ سب فی سبیل اللہ ہے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ اور حج جب مسلسل کیے جاتے ہیں اور ایک آدمی صاحب استطاعت ہے طاقت ہے تو وہ کرتا رہتا ہے اور کرنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ فقیری کا بھی علاج ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ اس سے آخرت بھی بنتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ مکفر سیاحت ہے یعنی یہ گناہوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو ختم کرنے والا ہے اور عمرہ اور حج انبیاء علیہ السلام کی اقتدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والد الانبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام نے طواف سعی اور حج فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب حضرات نے حج فرمایا اور حج کے لیے گئے اور جو دو مقدس جگہ ہیں مکہ مکرمہ اور بیت المقدس مدینہ منورہ مقدس بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو مقدس اور دو مکرم اور دو پاک اور بہترین جگہ تھیں ایک بیت المقدس جو انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی جگہ اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور جگہ رہی اور ایک مکہ مکرمہ جہاں حج کے لیے لوگ آتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ اس کی صنعت پر کلام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے آ کر حج کیا اس کے بہت طرق ہے ہر ایک میں کوئی ضعیف راوی ہے لیکن روایت موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو پکی بات ہے اس لیے کہ خانہ کعبہ میں دو روایتیں ہیں ایک یہ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کے بنانے کا ثبوت نہیں ہے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں بنایا یہ جن کے اوپر حدیث کا غلب ہے وہ کہتے ہیں جیسے ابن کثیر ہے اور دوسرے بھدرات ہیں وہ کہتے ہیں اور جو موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہے وہ کہتے ہیں اور دوسرا قول جس کو عام طور پر مورخین ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے فرشتوں نے بنایا آدم علیہ السلام نے بنایا پھر اس کے بعد اور کئی حضرات نے بنایا اور اسی کو لیا ہے علامہ ازرقی نے تاریخ مکہ میں جو امام بخاری کے معاصر ہے اور ان کے دادا امام بخاری کے استاد ہیں تو بہرحال جت انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب انبیاء علیہ السلام حج کے لئے گئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر چلے ہیں اور ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ طواف جو کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے میں نے کہا کہ طواف میں تو یہ حکمت ہے کہ طواف گھوم کر کرتے ہیں جیسے دنیا گول ہے تو طواف کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کے لیے پوری دنیا میں چک کر لگاؤں گا پوری دنیا میں گھوموں گا اس لیے کہ دنیا بھی گول ہے طواف بھی گول ہے اور دین کے لیے ہے اور اس نے کہا سعی کیوں کرتے ہیں اس لیے سعید و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے مجبوری کی وجہ سے سعی کی تھی کیونکہ بچے کو دیکھنا چاہتی تھی اور ادھر ادھر ان کے لیے رزق تلاش کر رہی تھی ان کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی تو مجبوری کی وجہ سے تو ہم کیوں دوڑتے ہیں تو میں نے کہا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ رزق کے لیے بھی ہمیں دوڑنا پڑے گا اور یہ ہم امید نہیں رکھیں گے جیسے مولانا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک وہ امید ہے جو صرف امید ہو علماء فرماتے ہیں ایک وہ امید ہے جو اسباب کی اوپر ہو وہ واقعی امید ہے ایک وہ امید ہے جو اسباب کے بغیر ہو اس کو کہتے ہیں تم رن تما وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم ان میں میم عین بغیر نقطے کے خالی ہے کچھ بھی نہیں اس پر نقطے شکتے اسی طرح بغیر اسباب کے تما اور امید کرنا اس کے اوپر کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں ہوتا تو رزق کے لیے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ بھائی رزق خود آئے گا اور ہمارے منہ میں پڑے گا اس طرح واقعات تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ کرامات کے درجے میں ہے عادت کے درجے میں نہیں ہم تو عادت پر چلیں گے کرامت کے اوپر نہیں چلیں گے کرامت تو اگر آ گئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں آئی تو پھر بھی ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ان کی اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اور غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو تینوں نے سچ کہا ان میں حضرت کعب ابن مالک بھی تھے تو چالیس دن اور پھر پچاس دن ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا نہ بات چیت نہ کھانا پینا کسی نے ان کے ساتھ رکھا بالکل الگ تھلگ رہے لیکن نماز کے لیے آتے تھے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک مجرم ہے مثلا وہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اور متعلقہ کو رکھتا ہے تو کیا ہم اس کو مسجد سے منع کریں تو ہم جواب میں لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت اگر بند کرتے ہیں کھانا پینا تو ٹھیک ہے لیکن مسجد سے ان کو نہیں روکیں گے اس لیے کہ حضرت کعب ابن مالک اور جو جو دوسرے حضرات تھے وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آنکھوں کی کونوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے اور جب میری نظر دوسری طرف ہٹتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے کونوں سے میری طرف دیکھتے تھے یعنی دل چاہتا تھا کہ اب ان کی توبہ قبول ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد حضرت کعب نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پورا مول اللہ کے اس راستے میں صدقہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قعب اب سے قائلے کا باعض مالک کچھ مال آپ رکھیں سارا مال صدقہ نہ کریں سارا مال صدقہ کریں گے تو پھر اسباب آپ کے پاس نہیں رہیں گے کچھ اسباب نہ رہے تو دقت اور تکلیف ہوگی مشقت ہوگی تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جو خیبر میں میرا حصہ ہے اس کو میں نے اپنے لیے رکھا اور باقی مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسی طرح سولے کے غطفانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ان کے لیے چندے کا اعلان کیا اس لیے کہ ان کی ان کے کپڑے بہت پرانے تھے اور چھوٹے قسم کے کپڑے تھے مشکل سے سطر عورت کے لیے کافی تھے شرم گار چھپانے کے لیے اور جس جگہ کو چھپانا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں تھوڑی دیر کے لیے چھٹی کر دی خطبے کو روک دیا اور لوگوں نے ان کے لیے چند کیا اور ان کی حالت کچھ اچھی ہو گئی دوسرے ہفتے میں جمعے کے دن پھر جب اعلان ہوا کسی چندی کے لیے کسی آدمی کے لیے تو فلیق غطفانی نے بھی دینا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آپ نہ دیں آپ دیں گے تو پھر محتاج بن جائیں گے پھر کیا کریں گے ہاں ابو بکر صدیق جیسی شخصیت ہو اور اعلی درجے کے متوکل ہو جو کئی کئی دن کا فاقہ اپنے اوپر لے سکتے ہیں گزار سکتے ہیں تو دوسری بات ہے ایسے لوگوں کو کاملین کہتے ہیں لیکن متوسطین اور جو ادنا درجے کے لوگ ہیں ان کے پاس اسباب ہونا چاہیے تو بہرحال یہ جو سعی کرتے ہیں سعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑنا رزق کی تلاش میں دنیا میں رہیں گے تو دنیا میں تو کیڑے مکوڑے بھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں دنیا میں رہیں گے اسباب کے تحت کچھ نہ کچھ رزق کو تلاش کرنا اور رزق کے لیے آگے بڑھنا اور رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ سنت نبوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث تو آپ بار بار سنتے ہیں طلب العلم فریدۃ بعد الفریضہ طلب القصب الحلال طلب الحلال فریدۃ بعد الفریضہ حلال کو تلاش کرنا یہ فرض ہے نماز کے بعد جیسے نماز فرض ہے تو اس کے بعد یہ بھی آدمی کی اوپر فرض ہے تو یہ نہیں کرے گا کہ آسمان سے لقمہ اور نوالا آئے گا اور میری منہ میں پڑے گا یہ ہو سکتا ہے ایسا بات صحابہ کے لیے ہوا تھا لیکن آدمی اس راستے پر چلے گا نہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن سے یمن سے آئے اور مدینہ منورہ میں ٹھہرے تو ہمیں ایک رات بہت بھوک لگی تو میں نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا وقت تھا اگر ان کے ہاں کھانے کا کچھ انتظام کچھ ہو تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے وہ ساتھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تھے اور اتفاق سے گھر سے جو تلاوت ہو رہی تھی اس تلاوت میں یہ آیت کریمہ تلاوت ہو رہی تھی وما من دا بطنف الارض الا رسقہ وہ رزقها مستقر مستقرها ومستودعها مستعودہ رہا کلڈنفی کتاب ہر جاندار اور ہر جان والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا رزق ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے مستقر کو اس کے مستودع کو مستقر اور مستودع اس کی بہت تفسیر ہیں لیکن بہت اچھی اور آسان تفسیر یہ ہے کہ ہر چھوٹی مدت مستودع ہے اور ہر لمبی مدت مستقر ہے تو ماں کا پیٹ مستودع ہے اور دنیا میں آدمی پچاس ساٹھ سو سال رہتا ہے یہ مستقر ہے اس کے مقابلے میں اور یہ دنیا جو سو سال ہے یا پچاس ساٹھ سال ہے یہ مستودع ہے اور قبر والی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے وہ مستقر ہے کیونکہ وہ ہزاروں سال اور لاکھوں سال پر مشتمل ہو سکتی ہے اور پھر یہ جو برزخ والی زندگی ہے جو ہزاروں سال ہو جتنی بھی ہو تو یہ مستودع ہے اور آخرت کی زندگی مستقر ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ تک چلے گی تو گویا کہ ہر ایک جو ابتدا سے لیں گے شروع سے لیں گے نمبر ایک نمبر دو کے لیے اور نمبر دو نمبر تین کے لیے اور نمبر تین نمبر چار کے لیے اور آگے والا مستقر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت کریم سنی تو وہ ساتھی واپس آ گئے کہ جب ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کی اوپر ہے تو پھر ہم کیوں کسی سے کہیں کہتے ہیں کہ جب پہنچے واپس تو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہم نے یہ آیت کرم سنی تو واپس آ گئے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ایک خوانچہ لایا ٹرے جو جو ٹرے ہے آج کل تو اس کو اردو والی بھی ٹرے کہتے ہیں لیکن پرانی اردو میں اس کو خوانچہ کہتے تھے اور بعض اردو والی اس کو کشتی کہتے ہیں یہ کشتی کا لفظ آسان ہے ہمارے لیے اور اب کے لیے کشتی یا خواجہ وہ کسی نے لایا اس میں بہت لذیذ اور بہترین کھانا تھا ہم نے کھا لیا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضرت ابو موسا اشعری فرماتے ہیں کہ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے ہم آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت لذیذ تھا آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت اچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا پھر انہوں نے قصہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن جو کبھی کبھی ہوتا ہے تو آدمی اس کو قانون بنا دے اور آرام سے بیٹھ جائے گھر میں ایسا نہیں جیسے آدمی کہے میں تو قتل کرتا جاؤں گا لوگوں کو کیوں اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نائنٹی نائن آدمیوں کا قاتل تھا اور اس نے سب کو پورا کیا تو اس کی مغفرت ہو گئی اور تو وہ جو ہے توبہ قبول ہو گئی تو اس لیے میں کروں گا تو ہم کہیں کہ بھائی وہ قانون نہیں ہے وہ تو ایک واقعہ ہے تو آپ کو تو ایک واقعے پر نہیں چلنا ہے جو قانون ہمارے لیے بنایا گیا ہے اس پر چلنا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمری کی توفیق دی اور پھر پانچ چھ دنوں کے لیے پانچ دنوں کے لیے گھر جانا ہوا وہاں کیونکہ مدرسے بھی ہیں طالبین کا مدرسہ بھی ہے طالبات کا مدرسہ بھی ہے اس کی نگرانی کے سلسلے میں کبھی جانا ہوتا ہے اور بچوں کے پاس بھی جانا تو وہاں رہا اور پھر چونکہ زندگی تو یہ ساؤتھ افریقہ میں ہماری گزر رہی ہے اکثر زندگی اکثر اوقات تو آپ حضرات کے ساتھ ہماری گزر رہی ہے تو پھر آپ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوا ان انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس چلت پھرت کو ہماری کہنے سننے کو نقل و حرکت کو قبول فرما دے اور اخلاص کی توفیق نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحابہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اللهم اللهم مغفرتك مغفرتك أوسع أوسع من من من من ذنوبنا ذنوبنا رحمتك رحمتك أرجى أرجى عندنا عندنا أعمالنا أعمالنا اغفر لأمة محمد صلى صلى صلى الله الله الله عليه عليه عليه وسلم وسلم وسلم اللهم اللهم اللهم تجاوز عن عن أمة أمة محمد محمد تب اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما یا اللہ امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما یا اللہ ہدایت والے اعمال کے لیے ہمیں قبول فرما یا اللہ ہدایت والے اعمال کے لیے ہمیں قبول فرما یا اللہ یا اللہ جان مال وقت قربانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ بزرگان دین کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے اولیاء اور ہمارے مفتی صاحب کے یا اللہ کی قدر کی توفیق عطا فرما اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہے یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان سے خوب استفادہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ آنے والا اجتماع کو بے حد قبول فرما یا اللہ اس میں یا اللہ اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زیارہ سے زیادہ جماعت راستے میں نکلنے والے بن جائے یا اللہ ہدایت کی فیصلہ فرما ہدایت کی ہوا کو عام فرما یا اللہ اس ملک کو قبول فرما یا اللہ ہدایت یا اللہ کی ہوائیں چلا دے اس ملک میں یا اللہ کفار کو بھی ہدایت عطا فرما مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرما پوری دنیا میں یا اللہ کفار کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما یا اللہ جو مظلومین ہے یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی مدد فرما اور جو ظالم ہے یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے یا اللہ اگر ان کے لیے ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے یا اللہ یا اللہ پھر تو تو ہمارے لیے کافی ہے ان کی ظلم سے یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے ان کی ظلم سے جہاں بھی ہو یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے یا اللہ یا اللہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی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 الله عليه وسلم واهله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Uh, inshallah, next week, Hazrat will be going to Bergville. the majlis will carry on. Those brothers who, are, who want to attend, inshallah, they can come.